قرآن مختارم عارد ان کو دا حضرت علامہ احمد شعیب خان سے دا بیانون ہو ایم پی سی سیڈی دا پارا زمنگ دا دکان پا تیاز ساتھائی اشاہ دی توید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمن پلازا نز مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس قابل احترام علماء کرام زی وقار احباب بزرگوں اور بھائیوں مرکز توحید و سنت جامعہ رحمانیہ کی سالانہ کانفرنس باوقار اور شان و شوکت کے ساتھ ان پذیر ہو رہی ہے جلیل القدر علماء کرام فضلائے ازام علم عمل تقوی ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر اور فائق اپنے اپنے جواہر پارے آپ کی خدمت میں پیش فرما چکے میری حیثیت ان کے مقابلہ میں ایک معمولی طالب العلم کی سی ہے تاہم حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں بھی چند معروضات آپ کے گوش گزار کروں گا خلوص دل کے ساتھ دعا کیجئے کہ اللہ صرف اور صرف اپنی رضا کی خاطر حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے جب سے مالے کے کائنات نے انسانیت کا سلسلہ کائنات میں شروع کیا آج تک اس کائنات کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں آیا کہ جس کو اپنی زندگی آسانی کے ساتھ گزارنے کے لیے مالے کے کائنات نے اسباب عطا نہ فرمائے ہوں جو انسان آج سے پہلے اس دنیا میں آ کر گزر چکے یا آج کے دور کے اندر جتنے انسانیت کے افراد موجود ہیں انسان کی زندگی کو سہل اور آسان بنانے کے لیے مالے کے کائنات نے مختلف قسم کے انسان کو اسباب عطا کیے لیکن اتنی بات ذہن نشین رہے کہ اکثر انسانوں کو اللہ نے جو اسباب عطا کیے ہیں اور کچھ کو عطا نہیں کیے تو بعض انسانوں کے اندر بعض اسباب کی کمی اس لیے رکھ دی ہے تاکہ جن انسانوں کے پاس اسباب موجود ہیں وہ مالے کے کائنات کی طرف سے عطا ہونے والے ان اسباب کی قدر کرے مثال کے طور پر ایک آدمی کو اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھوں والا سبب عطا کیا بینائی عطا کی اور اس کے مقابلے میں ایک انسان ایسا نظر آ رہا ہے کہ جس کے پاس اس دنیا کو دیکھنے کے لیے آنکھ والا سبب موجود نہیں تو جن کو دیکھنے کے اسباب اللہ نے عطا کیے ہیں اس کے مقابلے میں جس کو عطا نہیں کیا اس کے اندر ایک حکمت دیگر حکمتوں کے ساتھ یہ بھی تھی تاکہ جو اسباب رکھنے والے لوگ ہیں وہ ان اسباب کی قدر کریں لیکن یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ انسان اگر یہ دعویٰ کرے کہ اپنی زندگی آسان کرنے کے لیے میرے پاس رب العالمین کے عطا کردہ جو اسباب موجود ہیں مثلا چلنے کے لیے پاؤں والا سبب پکڑنے کے لیے ہاتھوں والا سبب سننے کے لیے کانوں والا سبب بولنے کے لیے زبان والا سبب اسی طرح دیگر اسباب کے معنی کے کائنات نے مجھے اس دنیا میں عطا کیے ہیں یہ اسباب میرے پاس ہمیشہ رہ جائیں گے اگر انسان ذہن میں یہ سوچ رکھے تو انسان کی غلطی ہے انسان کا بہت بڑا محاورہ ہے آج تک اس کائنات کے اندر کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں آیا کہ جس کو مالک کے کائنات کی طرف سے زندگی آسان بنانے کے لیے اسباب ملے ہوں اور وہ اسباب اس کے پاس ہمیشہ رہ گئے ہوں نہ انسان نے بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا اور انسان کو عطا ہونے والے اسباب نے بھی دنیا میں ہمیشہ ایک اور پوائنٹ ہم اسباب کے محتاج ہیں میں سننے میں اسباب کا محتاج میں دیکھنے میں اسباب کا محتاج آپ چلنے پھرنے میں پاؤں کے محتاج پکڑنے میں ہم ہاتھوں کے محتاج لیکن رب العالمین کسی بھی سبب کا محتاج ہو نہیں ہم جو بھی کام کریں اس کائنات کے اندر جس قسم کا بھی ہو ہمارا ہوگا ماتحت الاسباب یعنی اسباب کے نیچے نیچے لیکن رب العالمین کی قدرت کا اظہار ہوگا ما الاسباب ہم اسباب کے محتاج ہیں لیکن رب العالمین اسباب کا محتاج نہیں ہے اور یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ہمارے اسباب نے ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہنا اور جب وہ دور آ جائے کہ انسان انسان کے اسباب ختم ہو جائیں انسان کے اسباب جواب دے جائیں انسان کے اسباب ناکام ہو جائیں تو پھر شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ جب تیرے اسباب جواب دے گئے جب تیرے اسباب ناکام ہو گئے جب تیرے اسباب ختم ہو گئے جب تیرے اسباب نے کام کرنا چھوڑ دیا تو اب نظر اس ذات کے اوپر رکھ اب بھروسہ اس ذات کے اوپر رکھ جو اسباب کی محتاج دنیا کے اندر مختلف ساتھ ایسے پیش آتے ہیں حادثات مختلف قسم کے کہ بعض اوقات انسان کے اسباب موت سے پہلے جڑا دی جاتے ہیں حادثہ ہوا بینائی چلی گئی حادثہ ہوا ہاتھ ضائع ہو گئے حادثہ ہوا پنگ کٹ گئے حادثہ ہوا انسان سماج سے محروم ہو گیا یہ اسباب بھی وقتاً فوقتاً مختلف حادثات کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر ذکر حاض مل ذات اور موت ایک ایسا حادثہ ہے انسان کی زندگی میں آنے والا کہ موت آنے کے بعد انسان کے تمام اسباب جواب ہو جاتے ہیں اب عجیب بات یہ ہے کہ جس انسان پہ موت آ گئی اس کے اسباب ہو گئے ختم اور جو زندہ انسان کھڑا ہے اس کے اسباب تو ہے موجود دیکھنے والا سبب بھی موجود سننے والا سبب بھی موجود زبان سے بولنے والا سبب بھی موجود پاؤں سے چلنے والا سبب بھی موجود ہاتھوں سے پکڑنے والا سبب بھی موجود اب جس زندہ انسان کے اسباب موجود ہیں وہ پکار کس طرح ہے موجود مت ماری گئی ہے مولانا محمد امیر سے رحمت اللہ علیہ میاں والی والے فرمایا کرتے تھے رب رسے تھے مت کھسے اسباب موجود ہیں اور بلا جس کا کوئی سبب موجود نہیں حالانکہ بلانا اس کو چاہیے تھا انسان تیرے اسباب ہیں لیکن جب تیرے اسباب جواب دے جائیں تو اب کسی سبب کا محتاج میرے پاس قرآن و سنت کے دلائل کا انبار موجود ہے کہ جب انسان کے اوپر موت والا مرحلہ آ جائے تو اسباب جواب دے جاتے ہیں زین حاضر ہے آپ احباب کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تقتلون سورت کا نام سورت البقرہ پہلا پہرا آیت نمبر بہتر میرے سامنے کھلی ہوئی ہے بنی اسرائیل کے اندر بندہ قتل ہو گیا اور قاتل کا پتہ چلتا نہیں کس نے قتل کیا اس مقتول کو اللہ فتح تم ہاں۔ تم نے ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دیا ایک کہتا ہے تو کا ہوگا وہ کہتا ہے نہیں نہیں فلاں دن تیرے ساتھ تلخی ہوئی تھی ممکن ہے تو نے مار ڈالا ہو تیسرا کہتے نہیں نہیں جھگڑا فلاں کے ساتھ بھی ہوا تھا ممکن ہے اس نے جوش میں آ کے مار ڈالا سک مخر جما کل تم کب تم ایک دوسرے الزام لگا کر تم اس معاملے کو چھپانا چاہتے تھے تاکہ قاتل کا پتہ نہ چلے بات دب جائے اور میں اللہ کی مرضی تھی میں ظاہر کر کے رہوں گا ساری کائنات والے چھپانے پہ آ جائے اللہ کریم جسے ظاہر کرنا چاہے اللہ کو کوئی بھی روک سکتا بس احباب کی توجہ مانگتا ہوں توجہ کرتے ہیں میں ناروں کا شوقین نہیں ہوں ناراض بھی نہ ہونا میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں اللہ فرماتے فکل نظر بے باز مقتول پڑا ہوا ہے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا اللہ کے پیغمبر کی طرف حضرت موسا علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا میرے کلیم یہ جو مقتول پڑا ہے یہ جو لاش پڑی ہے اس کی لاش کو آپس میں ٹکرا دو ہاتھ ہاتھوں سے ٹکرا دو پاؤں آپس میں ٹکرا دو یا اس کے ہاتھ کو اس کی ٹانگ کے ساتھ ٹکرا دو پیٹ کے ساتھ ٹکرا دو وجود کو آپس میں ٹکرا دو فکل نظر بو ہو بے باز آ مقتول کے وجود کے حصوں کو آپس میں ٹکرا دو اور جب آپس میں وجود کو ٹکرایا گیا تو وہ مقتول زندہ ہو گیا اور زندہ ہو کر قاتل کا نام بتایا پھر مر گیا زین حاضر کرنا قرآن میں سے اشارہ کیا کرنا چاہتا ہوں تو ہاں، کوئی نظر بو بے بازار وجود آپس میں ٹکراؤ ٹکرایا گیا تو مقتول زندہ ہو گیا اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا کہ میرا بھتیجا مجھے قتل کرنے والا ہے نام بتانے کے بعد پھر مر گیا اور قرآن کا انداز سن لو پھر میں ایک مسئلہ بھی ثابت کروں گا اللہ برماتے کان کا میوری کمایا کی لال کے لوں سورت البقرہ پہلا پارا آج نمبر ترہتر میرے سامنے کھلی ہوئی ہے جس طرح اس مردے کو میں اللہ کریم نے اپنی قدرت سے زندہ کیا اسی طرح اپنی قدرت سے زندہ کرے گا اللہ مردوں کو کن کو زندہ کرے گا جن کا قرآن پر ایمان ہے وہ زور سے جواب دے تاکہ ایمان کے جذبے کا پتہ چلے اللہ کن کو زندہ کرے گا بولو نہیں آپ کن کو زندہ کرے گا قرآن قرآن قرآن میرے سامنے کزال اسی طرح اپنی قدرت کاملا سے اللہ زندہ کرے گا مردوں کو کہ زندوں کو زندہ کرے گا زندوں کو زندہ کرے گا نا نا کزال کلّوتا اللہ کریم اسی طرح زندہ کرے گا مردوں کو اگر کپڑ والے پہلے سے زندہ پڑے ہو تو زندوں کو زندہ کرنے کی ضرورت اللہ زندوں کو زندہ کرے کا کزال اللہ علم میوری آ جاتی لعلكم تعقلون اچھا یہ تو آپ نے پہلے بارے کا انداز سنا یہ میرے سامنے سورت البکرا تیسرا بارہ کھلا ہوا ہے آیت نمبر دو سو ساٹھ بہت دکان بڑا ہی اور ابنی کئی سرگودا کے احباب ذہن حاضر کرنا قربانیاں کرتے ہیں استطاعت رکھنے والے مسلمان اور اگر سوال کرو ملک صاحب چودھری صاحب خان صاحب شاہ صاحب قربانی کیوں کر رہے ہو جواب دے گا مولوی جی مسئلہ خود تو سناتے رہتے ہو یہی سوال صحابہ کرام نے کیا تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو قربانی کرتے ہیں قربانی کا کیا مقصد ہے کالن نبی صلی صلی اللہ علیہ وسلم سنت ابھی کم ابراہیم علیہ و تسلیم قربانی کے بارے میں پوچھتے ہو میرے صحابہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے حضرت ابراہیم والا عمل ہے سرگودا کے توحیدیوں سنو میرا دعویٰ میری جواب شاد سنہ کا دعویٰ میرے شہر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا دعویٰ ہمارے پیر و مرشد سید نیت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ کا دعویٰ قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم خلیل والا اور یہ قربانی والا عمل قبول اس بندے کا ہوگا جس کا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہو اگر عقیدہ حضرت ابراہیم والا نہیں تو قربانی کرنے کا بھی فائدہ آپ جو ہے نا ہاں ہاں اعلان کر دو اپنے علاقے کے اندر عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا بناؤ تب قربانی والا عمل قبول ہوگا میں نے قرآن سے پوچھا اللہ کا قرآن تو بتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا بقیدہ کا نہیں بڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اور اب میرے پرور دیگار اے میرے پالنہار میرے دادا آرنی مجھے دکھا میرے پرور دیگار کئی فات ہوتا تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو کن کو کہ زندوں کو زندوں کو نہ کئی فاتو علم کس کیفیت کے ساتھ تو زندہ کرے گا مردوں کو سادے الفاظ میں کہوں اللہ تو کس طریقے سے زندہ کرے گا مردوں زندوں کو نا اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہوتا کہ یہ زندہ پڑے تو اللہ کریم کے پیغمبر کو دعا کرنے کی ضرورت آرنی آر نی کا سمجھ نہیں آتی کیوں اختلاف شروع ہو گیا علاقے کے اندر رب العالمین کے قرآن کی صداقتوں کو تو دیکھو پر قرآن پڑھنا کوئی منے یا نہ منے سادہ کم قرآن نو پڑھنا کوئی منے یا نہ منے دوے جہانیاں ماریا جسی جرا ہاتھوں قرآن بھی بھنے کون تؤمن اللہ کریم نے فرمایا میرے خلیل نہ آپ کا یقین کوئی نہیں توجہ توجہ اللہ کیسے زندہ کرے گا تم مردوں کو نہ کالا ونم تو میرے پیغمبر آپ کا یقین کوئی نہیں کہ نہیں کالا بلا اللہ یقین تو ہے تو مردوں کو زندہ کرے گا توجہ توجہ اگر مردے جو تھے حضرت ابراہیم سوال کر رہے تھے اللہ کیسے زندہ کرے گا اور اگر یہ زندہ ہوتے اللہ فرما دیتا یہ تو زندہ ہے سوال کرنے کی ضرورت مالک کائنات کی طرف سے جواب آیا تو من نہ آپ کا یقین کوئی نہیں جی اللہ یقین تو ہے پر میں انداز دیکھنا چاہتا ہوں کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں طریقہ دیکھنا چاہتا ہوں بنا گرم کربی آنکھوں سے دیکھوں گا تاکہ میرے دل کا اطمینان اور بھی زیادہ ہو جائے کال اللہ کریم نے فرمایا اربا ہن ہن جزا سمد سمد ہن یا تین گسایا میرے پمبر چار پرندے لے لے کبوتر کب مور مور ان کو سدھا چار پرندے لیے ان کو سدھایا اور جا جب آپ ہی ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مانوس ہو گئے اللہ نے فرمایا ضب کر میرے پیغمبر زبا بھی کیے فرمایا ٹکڑے ٹکڑے کر کیما بنا دیا ملا جلا دیا اب پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ کیما ملا جلا رکھ دیا اللہ نے فرمایا سمت اونا میرے پیغمبر اب ذرا آواز مارنا جب آواز ماری باری باری آواز دیتے گئے کما مور مرغ کبوتر الگ الگ آواز دی قیمہ الگ ہوتا گیا پر الگ ہوتے گئے آپس میں جوڑ جڑتے گئے گوشت بنتا گیا پر لگتے گئے اللہ نے فرمایا تین کا کسائیا تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے میرے پیغمبر اڑتے ہوئے نا دوڑتے ہوئے آئیں گے اڑنے میں تو شب ہو سکتا تھا شاید کوئی اور پرندے ہوں اور کوئی اڑ رہے ہو نہیں نہیں یا دین کا سایہ دوڑتے ہوئے پاس آ جائیں گے وان من اللہ عزیز ان میرے پیغمبر اور زیادہ یقین کر لے کہ بے شک اللہ کریم زبردست مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اللہ قادر کہہ دو اللہ حکیم حکمتوں کا بادشاہ ہے یہ نمونہ اس لیے دکھایا اس میں حکمت اللہ کریم کی تاکہ طریقے کا پتا چل جائے عرض کر رہا تھا حضرت ابراہیم کا گیڈا اور علم ہوتا اللہ تو کیسے زندہ کرے گا کن کو قرآن کی تصدیق تو کر دیجئے کن کو اچھا مالے کے کائنات کی لارت کتاب اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں رب العالمین فرماتے ہیں یہ میرے سامنے سورہ الکیاں اللہ فرماتے آیا سب السان ہوں آئی یوں سدا

سورت القیامہ ان تیسواں بارہ میرے سامنے آیت نمبر چھتیس سے لے کر آیت نمبر چالیس سب تلاوت اچھا انسان کیا سمجھتا ہے فضول چھوڑ دیا جائے گا نہیں نہیں ان کو نہیں انسان اپنی اصل حالت کو تو دیکھنا غور تو کرنا ہی بتے گا پر پانی کا گندا کترا تھا میں اللہ کریم نے خوبصورت انسان بنا دیا پانی کے قطرے کا جمع خون بنا دیا میں اللہ نے پیدا کیا برابر کر دیا جانا نر کر مادا میں اللہ کریم نے الگ الگ کر دیے اگر میں پروردگار دیگر کے قطرے کا حسین انسان بنا سکتا ہوں علیہ سزا کب کا بوکا دن والا اتنا اللہ کریم سفتوں والا ان سفتوں والا نہیں ہے کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کرے کہ ان کو زندہ کرنے پر مردوں کو علیہ علیہ بے کہا اوی موتا قرآن ہے قرآن توجہ زیر حاضر رکھنا سورت کا نام سورت یاسین سین بائیسواں بارہ میرے سامنے آیت نمبر بارہ یہ قرآن سامنے میں قرآن سر پہ رکھ کر کروا نہیں کروں گا سنتے پیو ہاں کئی کئی پاک نہ پنجابی نہیں جی اردو چلے گی یہ کئی کئی مولوی قرآن سر پہ رکھ کے واس کریں قرآن سر پہ رکھ کر نہیں کروں گا سورت کا نام سورت یاسین بائیسواں پارا اور آیت نمبر بارہ میرے سامنے موتا بے شک ہم زندہ کریں گے مردوں کو کہ زندوں کو زندوں کو زندہ کریں گے نا مارنے والا بندہ ہو تو ایک آیت ہی کافی ہوتی ہے آپ کے ایک تے لوڑ نہیں دفتر دی آلو ایک نکتا کافی تے لوڑ نہیں دفتر دی او بے تے اثر نہ کر دی پند نبی سرور دی سنو قرآن کا انداز جو آیت پڑی تھی اللہ باتیں نظر میں بازیا کذا نکلا کا الموتا میوری کم آیا تھی لال کم تاکہ لو پتا نہیں چل رہا رب العالمین نے بھائی بھیجی میرے پیغمبر یہ جو مقدول کا جسم پڑا ہے اس کو آپس میں ٹکرا دو ہاتھوں کو ٹکراؤ پاؤں ٹکرا دو وجود کو ٹکرا گیا مردہ زندہ ہو گیا قاتل کا نام بتایا اور مر گیا سنو سنو موت کے بعد بولنے والا سبب ختم سن رہے ہو کیوں بیٹھے ہیں جی ہم جی قبر والوں سے باتیں کر رہے ہیں اچھا یہاں مردہ ہم سے باتیں کر رہا ہے جھوٹ جھوٹ سنو سنو اللہ کریم کے قرآن کا انداز مردے اگر باتیں کرتے ہوتے اگر مردے بولتے ہوتے تو اللہ کریم کو زندہ کروا کے قاتل کے نام بتانے کی ضرورت اللہ کریم نے قرآن میں مسئلہ سمجھا دیا جو بندہ گئے مرد سے باتیں کرتے ہیں نہیں نہیں قرآن کے خلاف عشا تو توحید والے عقیدہ نہیں مان سکتے اگر مردے بولتے ہوتے موت کے بعد بولنے والا سبب وجود ہوتا اللہ حضرت موس علیہ السلام کو فرماتے یہ مقتول کا وجود پڑا ہے اس سے پوچھ لو نہ مردے نہیں بولا کرتے اللہ نے عارضی طور پر زندہ کیا اس نے قاتل کا نام بتایا پھر مر گیا قرآن نے مسئلہ سمجھا دیا موت کے بعد بولنے والا سبب ختم قرآن سامنے ہے اب آپ جاگ رہے ہو قرآن مٹھا پیا لگ رہ کہ کوڑا ہاں ہاں مومنوں کو تو قرآن میٹھا معلوم ہوگا سورت کا نام سورت انفال یہ میرے سامنے سورت الانفال نو پر آیت نمبر دو پر میں المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت گی لو فلیت علیہم آیاتہم زہدتہم ایمانا وعلا ربہم یتمکلون پکے ایماندار وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل کانپ جاتے ہیں اور جب ان کے سامنے ربنا العالمین کی آیات بڑی جائیں زہادت ہوں گی ایمان اللہ کے قرآن کی آیات سن کر ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے آئے ان کے ایمان کو زیادہ کرتی ہیں کیفیت بڑھ جاتی ہے کمیت نہیں ایمان کی کیفیت زیادہ ہو جاتی ہے پنجابی جمانا ہوگا قرآن سن کے مومن کا دل ٹھر قرآن سن کے مومن دا ٹرد شرک والے کا دل سڑد بڑی تکلیف چی بجمی قرآن نے اشارہ کر دیا موت کے بعد بولنے والا سبب مکان نیچے یہ سارے کسبی مقام ہے نبوت والا مقام وہ بھی مقام ہے اللہ جی سے چاہے عطا کر دے بندہ اپنی کوشش سے نبوت والے مقام کو نہیں پہنچ سکتا دنیا کے لحاظ سے حکومت سب سے بڑا ہوگا اور دین کے لحاظ سے نبوت سب سے بڑا ہوگا اور حضرت سلیمان میں دونوں کمال کٹھے ہو گئے دنیا کا بھی سب سے بڑا ہوتا ہے اور دین کے لحاظ سے بھی سب سے بڑا ہوتا ہے پیغمبر بھی ہیں بادشاہ بھی دونوں کٹھے ہو گئے جنوں کی جماعتیں ساتھ انسانوں کی جماعتیں ساتھ اوپر پرندے کرتے ہوئے اڑتے آ رہے ہیں ہواؤں کا حکمران اللہ اللہ لیکن اللہ برماتے پنم کزین ہم نے حضرات سلیمان علیہ السلام پر موت فیصلہ کر دیا اوہ میں نے موت کہہ دیا فتوا نہ لگ جائے ہمارے ڈیر اسمیل خان والے کہتے ہیں موت نہ کہو جی انتقال شریف وصال شریف وفات شریف سریکی والے کہتے جی موت نہ کہو برقع بتا دین کیا آخ دینا برقع بتا دین اگے ہور ہی ہوں ہور سد کے سدکے خود تے کریم کے قرآن کا انداز اگر موت کا لفظ گستاخی ہوتا اللہ خود قرآن میں استعمال نہ کرتا اور اسی آیت میں دو مرتبہ استعمال کر دیا گزینہ الموت حدیث بھی سن لو و توحید و سننا والوں کا معیار اور اشاعت و توحید و سننا والوں کا طریقہ اللہ کا قرآن امام الانبیاء کا سچا فرمان کون النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموت تحفت المؤمن تحفت المؤمن الموت مومن بندے کو اللہ کی طرف سے جو تحفہ ملتا ہے وہ موت ہے احباب کی توجہ ہے جملہ کہنا چاہتا ہوں مومن کو ملنے والا تحفہ موت ہے مومن تو موت کو توحفہ سمجھتا ہے رک گیا ہوں توجہ کی خاطر مومن موت کو توحفہ سمجھتا ہے اور جو اندر کا مریض ہو سن رہے ہو سلجھے ہوئے لفظ استعمال کروں گا اللہ ہدایت دے اندر کا مریض وہ موت کو تحفہ نہیں سمجھے گا اول تو موت موت کو تحفہ ہی نہیں سمجھے گا اور آ بھی جائے پھر بھی نہیں مانے گا جی جی دے پہن پہلے تو تحفہ نہیں سمجھے گا آ بھی جائے پھر بھی نہیں مانے گا اور مومن کیا سمجھتا ہے موت تحفہ ہے اللہ اللہ ما دل د موتی الارض بت کی ٹیک لگائی ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام نے رب العالمین نے موت کا فیصلہ کر دیا روح پرواز کر گئی اب مالے کے کائنات کی مرضی یہ تھی یہ جو جنات تعمیر کر رہے بیت المقدس اللہ کریم کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے یہ بھی مکمل ہو جائے لوگوں کو مسئلہ بھی سمجھ آ جائے فرمایا مو ہی اللہ وہ جو جن کام کر رہے تھے کسی نے بھی جنوں کو نہیں بتایا حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے بارے میں اگر بتایا تو دیمک نے دیمک سیوی گھوڑ دیمک نے اللہ کیسے بتایا کوئی سپیکر پہ اعلان کیا نہ اللہ کریم بازاروں میں ڈھنڈورا پیٹا نہیں تو کل من سا حضرت سلیمان کے اصا کو کھانا وجود کو نہ اصا کو کھانا شروع کر دیا کھاتے کھاتے اصا کھوکھلا ہو گیا کمزور ہو گیا والے دن پولا ہو گیا اس میں طاقت نہ رہی اللہ فرماتے خلا جو ہے کہ وس جو نہیں لگتا ورنا یہ لند کر سٹے نا فلما خلا کھوکھلا ہو تل سہارا لگایا ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے وجود نے بس اصا ٹوٹا فلما خلا حضرت سلیمان علیہ السلام کا وجود گر پڑا توجہ ہے لفظ نہ ہوتے میں کیوں مانا کرتا اللہ فرماتے تبیا نہ تل جنو راس آؤٹ ہو گیا جنوں کا راز کھل گیا جنہوں کا کیا علم کانو یعلمون الغیب ما لبسو فی العذاب المحیم جی یہ دعویٰ کیا کرتے تھے ہم عالم الغیب سال تک اللہ کریم کے پیغمبر کے اصاؤ کو دیما کھاتی رہی جن سمجھتے رہے حضرت سلیمان مرکبے میں موجود ہے خاص قسم کی عبادت میں موجود ہے ہماری نگرانی بھی کر رہے ہیں اور سال کے بعد جب ٹو اللہ کے پیغمبر کا وجود نیچے گر پڑا جنوں کا راز کھل گیا اللہ فرماتے جن عالم الغیب ہوتے ہیں تو مانا بے سو فل اذمہ اگر جن عالم الغیب ہوتے تو اس ذلت والے عذاب میں کبھی نہ رہتے ذہن حاضر رکھنا بزرگوں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اگر جن عالم الغیب ہوتے اس ذلت والے عذاب میں نہ رہتے اور جن کر کیا رہے تھے اللہ کا گھر بنا رہے تھے اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے اور اللہ فرماتے ماہلا بے سوفل العزاب المحیم الغیب ہوتے اس عذاب میں نہ رہتے وہ تو اللہ کا گھر بنا رہے تھے تو اللہ کا گھر بنانا عذاب ہے آپ خاموش ہو گئے ہیں اللہ کا گھر بنانا عذاب ہے اللہ فرماتا ہے اگر عالم الغیب ہوتے تو اس عذاب میں نہ رہتے اللہ کا گھر بنانا عذاب ہے نہیں نہیں سنو قرآن کہنا کیا چاہتا ہے مالا بے عذاب روحین اللہ کے گھر کی تعمیر کو چٹی سمجھنا یہ جنوں کا قیدا ہے سن دے بھائی وہ آج بھی مولانا صاحب اعلان کر دے نا جی مسجد کے لیے تعاون کرنا ہے تعمیر کی ضرورت یہ کم میں بولنے دو اور کم ہی کہہ رہے ہاں ہاں اللہ کے گھر کی تعمیر کو بوجھ سمجھنا چٹی سمجھنا جنوں کا عقیدہ ہے سنتے پہ ہو ہوں اگو فیصلہ آپ کرنا ہے کہ جنوں چو ہے کے انسان جڑا رہنا ہے مالا بے سو فل اور دوسرا مسئلہ بھی ثابت ہو گیا جب بندے کے اوپر موت آ جائے تو موت آنے کے بعد اپنے وجود کو کنٹرول کرنے والا سبب بھی ختم فلما خرا نہیں جی نہیں مولوی جی اوپر اوپر سے موت آتی ہے وکو نہیں آتی اتو تو موت نہیں آدھی نہیں فلما خر اگر اندر سے زندہ ہوتے وجود کبھی نہ گرتا مانے کے کائنات نے مسئلہ سمجھا دیا کہ موت آنے کے بعد جس طرح بولنے والا سبب ختم اسی طرح موت آنے کے بعد اپنے وجود کو کنٹرول کرنے والا سبب بھی ختم اور سر بولنے والا جو موت کے بعد اپنے وجود کو کنٹرول نہیں کر سکتا سارے جہاں کو بھی سنبھال سکتا اس لیے تو اللہ کریم کے صفاتی ناموں میں سے نام ہے القیوم ایک مانا ساری کائنات کو قائم رکھنے والا اللہ کریم پہ موت نہیں آتی جس پہ موت آ جائے وہ تو اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکتا اللہ پہ موت آ گئی سارے جہان کو کنٹرول کون کرے گا سارے جہان کو کون سنبھالے گا موت کے بعد بولنے والا سبب بھی ختم اور موت کے بعد اس پاؤں کے اوپر کھڑے ہونے والا سبب بھی ختم جاگ رہے ہیں قرآن سناؤں کہ چھپاؤں سناؤں گا چھپاؤں کیوں دیکھیے قرآن میرے سامنے رب لال ان کی لارحم کتاب اشارہ کرنے لگا ہوں تفصیل نہیں یہ میرے سامنے سورت البقرہ ہائے قرآن تیرے انداز پہ قربان جاؤں اور آیت نمبر دو سو انسٹھ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے مرانا کری تین بھائی تن اللہ کام حضرت ازیر سلاتم اسلام گزرے بیت المقدس کی بستی ویران ہوئی پڑی ہے چھتے گری پڑی ہے اللہ کے پیغمبر حیران ہو کے عرض کرتے ہیں اللہ کس کٹ سے بستی کو زندہ کرے گا کرے گا ضرور لیکن کس طریقے سے کرے گا اس طریقے کا مجھے پتہ نہیں ہے مات اللہ اللہ کریم نے اس تجب کرنے والے اپنے پیغمبر کو سو سال تک موت دے دی سما باس سو سال کے بعد اللہ نے زندہ کر کے اٹھایا کالا کم لبستا آ گئے جی مولوی قرآن میں نام تو نہیں ہے مولوی دے چکر تو بہت کہتے حضرت تھے علیہ تو وسلام چلو حضرت نہ ہو تم نہیں مانتے اور دلیل سنو ہماری کال کم نبیس تو کالا پیسو من او باز جس سے اللہ ڈائریکٹ باتیں کرے اور وہ براہ راست اللہ سے باتیں کرے وہ پیغمبر ہوا کرتا ہے سن رہے ہو ہاں حضرت عزیر کا نام نہیں ہے تھے پیغمبر براہ راست اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں براہ راست ان کی اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں میرے پیغمبر کتنی دیر آپ کو ہو چکی ہے اللہ بھی سو یوں مناؤ باز ایک دن گزرا ہوگا نہیں نہیں او ساتمانے مانے کے جب اللہ نے موت دی تھی نہ دس بجے کا وقت تھا اللہ نے زندہ کر کے اٹھایا تو اثر کا وقت تھا تقریباً اللہ پورا دن بھی نہیں بنتا چند گھنٹے بنتے ہیں رب العالمین نے سرمایا نہیں نہیں کہا نہ بل نہیں نہیں تو میں آتا آپ کو تو سو سال گزر چکا ہے میرے پیگمبر علا تو ہمیں گرم شراب گرم یا تو سننا کھانا کہا گیا او ہو تھا تو صحیح پانی کہاں وہ بھی تھا تو سہی میرے پیغمبر کا چک کرنا کھانے پینے کی چیز کے قریب گئے جب روٹی کو کھولا پانی کے برتن میں جھانکا رب العالمین نے اعلان کیا لم جاتا سننا سو سال گزر چکا ہے میرے پیغمبر روٹی گرم پڑی ہے پانی ٹھنڈا پڑا ہے اور اشارہ کروں گا اگلی آیت کا معنی سن لو میرے پیغمبر منظور الہ علاج گدا کہاں گیا ذرا چیک کرو نا تھا تو صحیح میری ساری کے لیے ہڈیوں کا ڈھیر پڑا تھا اللہ نے فرمایا والی نجران کاس میں اللہ کریم کی مردی ہے میں نے کیا مت آنے والے لوگوں کے لیے آپ کو نشانی بنانا ہے اپنی قدرت کی آیت کا مانا وہ کام توجہ ارت وہ کام جسے اللہ کر سکے اور اللہ کے علاوہ اور کوئی نہ کر سکے آ جاتا میرے پیغمبر ضروری میں کئی فنوشی جو سوا الما میرے پیغمبر ذرا چیک کرو نا دیکھتے گئے ہڈیوں کا ڈھیر پڑا تھا اللہ نے فرمایا کئی شیز ہم کیسے جوڑ لگاتے ہیں ہڈیاں جڑتی گئی گوچ جات لگتا گیا چمڑا چڑھتا گیا اللہ نے روح ڈال دی پورا گدا تیار ہو گیا میرے پیغمبر دیکھنا جس طرح گدے کی ہڈیوں کو ملا کر گوشت گوشت اوپر چڑھا کر رو ڈال کر میں اللہ اس سے زندہ کر سکتا ہوں ایسے ان مردہ بستی والوں کو بھی زندہ ثابت کیا ہوا الى کا لیا لم سنگا سو سال تک موت ہی رہی کھانا پڑا رہا پانی پڑا رہا کھانا کھایا نہیں پانی پیا نہیں قرآن نے راز سمجھا دیا جس طرح موت کے بعد بولنے والا سبب ختم موت کے بعد اس وجود کو سنبھالنے والا سبب ختم موت کے بعد کھانے والا سبب بھی ختم پینے والا سبب بھی اور کچھ اللہ روٹی خراب ہونے والی چیز تھی دن گزرے دو دن خراب ہو جاتی ہے پانی بھی خراب ہونے والی چیز تھی مٹی پڑ گئی خراب ہو گیا اور کوئی دوسرے اسباب ہے موسمی پانی خراب ہو جاتا ہے روٹی پانی خراب ہونے والی چیز سی لیکن گدا تو کھا پی کے بھی گزارا کر سکتا تھا کھاس چڑھتا رہتا بچ جاتا اللہ تیری حکمتوں پہ قربان جاؤں خراب ہونے والی چیز روٹی پانی اللہ نے ان دونوں کو محفوظ رکھا اور بچنے والے گدے کو اللہ نے مار دیا راز سمجھا دیا کہ بچنے والے کو مارنے والا بھی اللہ اور خراب ہونے والے کو بچانے والا بھی موت کے بعد بولنے والا سبب ختم اپنے وجود کو کنٹرول کرنے والا سبب ختم کھانے والا سبب ختم پینے والا سبب کھانا کھایا نہیں پانی پیا نہیں اور بھی اللہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ یہ بیمار تھے آخری ایام تھے ان کے ہمارے استاذ الاساتذہ مولانا محمد امیر صاحب میاں والی والے رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں ملتان گیا کام تھا امیر شریعت کی خدمت میں حاضری دی لیتے ہوئے تھے بستر پر تو میں نے خیر خرید پوچھنے کے بعد عرب کی شاہ جی مردے سنتے ہیں میرے شریر نے فرمایا بھائی مریں گے تو پتہ چل جائے گا کیا فرمایا الزامی جواب دینے کے بڑے ماہر شاہ جی بھائی بات یہ مریں گے تو پتہ چل میں نے کہا جی اب بتاؤ فرمانے لگی مولوی سر بات یہ ہے کہ کوئی موت کے بعد اس جہان سے واپس تو آیا نہیں ہے کہ ہم اسے پوچھیں کہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے کوئی واپس تو آیا نہیں واپس کوئی آیا ہوتا تو اسے پوچھتے مولانا محمد امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے عرض کی چھا جی ایک مرنے کے بعد اس جہان سے اس جہان میں واپس آیا ہے فرماتے تھے امیر شریعت اٹھ بیٹھے حالانکہ بیمار تھے تکیے کے ساتھ ٹیک لگا لی اور حیران ہو کے کہنے لگے مولوی صاحب کون واپس آیا ہے کوئی نہیں آیا میں کہا نہیں حضرت ایک آیا ہے مولوی صاحب کون آیا ہے میں نے کہا حضرت گرا واپس آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سنتے اب اگلی بات بھی اگر اجازت ہو تو کہہ دوں چپ کر لو دو ایک مولوی سے نام نہیں لیتا ایک مولوی سے اور بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ قوم کے تھے ارائی امیر شریعت رحمت اللہ نے ان کی طرف دیکھا فرمانے لگے وہ ایشافیوں کا طالب علم فرماتے تھے میں نوجوان تھا نا نئے نئے میں فارغ ہوا تھا علم حاصل کرنے کے بعد مولانا محمد امیر سے تو امیر شیخ ان ملک کی طرف دیکھا فرمانے لگے وہ ہریا شاطیوں کا طالب علم تو قرآن کی دلیل دے گئی ہوں تو ہی قرآن کی دلیل دے نا فرماتے تھے مولوی صاحب حیران رہ گئے اللہ قرآن کے مقابلے میں قرآن سے دلیل کہاں سے دیتے مانو کہ کائنات نے فیصلہ کر دیا جس طرح موت کے بعد بولنے والا سبب ختم کھانے والا سبب ختم پینے والا سبب ختم اپنے وجود کو کنٹرول کرنے والا سبب ختم اسی طرح سننے والا دیکھنے والا سبب بھی ختم ورنہ سو سال کے اندر بڑے بڑے انقلاب آئے موسم تبدیل ہوتے رہے باتیں ہوتی رہی طوفان بہت دوبارہ آتے رہے بڑا بڑا انقلاب آیا لیکن اس جہان سے رخصت ہو گیا پھر اس وجود کے ساتھ اس جہان کا کوئی پتہ جس کو اپنے وجود کا پتہ نہیں ہے اس کو دربار کے آنے والے کے سجدے کا کیسے پتہ ہوگا ثواب کا کیسے پتہ ہوگا نظر نیاز کا کیسے پتہ ہوگا اے قرآن تیرے انداز سے قربان جاؤں سورت کا نام سورت الحجر یہ میرے سامنے سورت الحجر کھلی ہوئی ہے آئے قرآن تیرے انداز سے قربان جاؤں چودہ پارا مالک کے کائنات فرماتی ہے او کائنات والوں سنو کا کل م خالق بشرا من کا من انسان مسنون فإذا سنو ونفخت فيه من روحي فكروا له ساجدين دیا سورت چودواں آیت نمبر اٹھائیس انتیس اے فرشتوں میں بچہ پیدا کرنے والا ہوں ہوا مٹی آگ پانی عناصر اربا مٹی میں پانی ڈالا گیا گوندی گئی اب جب گوندی گئی ہوا میں رکھ دیا گیا ہوا بھی چلتی رہی دھوپ کی تپش بھی پڑتی رہی مانے کے کائنات نے میں پر میں پرشت سوئی تو ہوں ذہن ہاتھ رکھنا حباب جب میں برابر کروں وجود پیار کروں بچر کا آدم علیہ السلام کا ہاتھ برابر ہو گئے کان برابر ہو گئے آنکھیں برابر ہو گئی سارا وجود سیٹ ہو گیا خیال کرنا نہ کرنا توجہ ہے وجود سیٹ ہو گیا ہاتھ پاؤں سب کچھ برابر ہو گیا سجدہ نہ کرنا اللہ کیا کرنا ہے ٹھہرو ٹھہرو مانا پب تو بھی رو ہی وجود کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا جتنے تک میں اللہ روح نہ پھونکوں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے وجود برابر کر لوں اور پھر اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح بھی پھونک دوں روحی اضافت تخلیقی اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونکوں پھانتا ہوں لو پھر سجدہ کرنا روح پھونک دوں سجدہ پھر پہلے نا پہلے سجدہ نہیں روڈا نو پھر سجدہ کرنا کیوں توجہ سرگودا کے احباب اگر میں اللہ کرے وجود برابر کر لوں اور بغیر روڈا لے تم نے سجنا شروع کر دیا تو آدم علیہ السلام کو پتہ چلنا نہیں کہ میری کتنی عزت کرائی جا رہی ہے کتنا مقام بنایا جا رہا ہے کتنے مجھے کر ہو رہے ہیں نورانیوں کو میرے سامنے جھکایا جا رہا ہے خالی وجود کو پتہ نہیں چلنا جب رو پھوکو پھر سجدہ کرنا تاکہ پتہ تو چلے سن رہے ہو قرآن نے اشارہ کر دیا اس وجود میں سے روح نکل جائے تو خالی وجود کو پتہ چل سکتا نہیں اس لیے تو کہہ رہے تھے حضرت علیہ السلام لبی سو من او باز کھانے پینے والے اسباب ختم بولنے والے اسباب ختم چلنے والے اسباب ختم اور سننے اور دیکھنے والے اسباب بھی ختم جب موت آ جائے اللہ سے رو ذکر ہاتھ مل ساتھ نکلنے کے بعد اسباب ختم ہو جایا کرتے ہیں اور جس کے اسباب موجود ہیں زندہ بندہ تو ان سے مانگ رہا ہے جن کے اسباب ہی موجود نہیں ہے ان کو کہتا ہے لے ککر دے پتر ان کے اپنے اسباب نہیں ہیں ان کو کہتا ہے امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری ان کو کہتا ہے حق باہو بے شک باہو ایک نظر کرم دی تک باہو اپنے اسباب ان کے کوئی نہیں ہے لئیے میں جاؤ نارا لگ رہا ہے لالی سن کروڑی لے گڑ دی روڑی دے پترا دی چوڑی آن لے سا گھوڑی ہاں, ہاں چیک کرو آپ کے پنجاب کا قصبہ اور مظفر گڑھ میں جاؤ شاہ جمال کی قبر پہ نعرہ لگ رہا ہے ان گناگار کانوں سے ہم نے سنا بابا جمال پتر دے دیوے رتا لال لال گلال پتر مانگ رہا ہے اور جن کے اپنے اسباب ختم ہو گئے وہ تجھے کیا دیں گے اس سے مانگ جو اسباب کا محتاج اور وہ کون ہے اللہ کریم ہے جو اسباب کا محتاج نہیں ہے زندہ انسان اسباب رکھتا تو ہے لیکن مردوں کے اسباب ختم ہو گئے مانگتا ان سے ہے جن کے اسباب کوئی نہیں اس اللہ کریم کے دروازے پہ آ جو اسباب کا محتاج جو اعلان کر رہا ہے جی بول مزتر ادا إله مع الله قليلا ما تذكرون جب بھی کوئی پکارے مجبور بندہ اسباب جواب دے جائے مشکل میں پھنسا ہوا ہے اسباب نے کام کرنا چھوڑ دیا اب وہ بندہ اگر مانگنا چاہتا ہے میں اللہ کریم کے دروازے پہ آ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام مانگ رہے تھے حضرت نکریا مانگ رہے تھے اٹھارہ سال کا بیمار پیغمبر حضرت ایوب مانگ رہا تھا سیاسی سال کی عمر کا بوڑھا نبی حضرت ابراہیم مانگ رہا تھا مانگنا تیرا کام ہے جھو بھرنا میرا کام ہے آپ میں سنا سکتا تھا منوانے والا کون ہے ہاں ہاں قرآن سنا دیا منوانے والا اللہ کریم ہے حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں تم تمہیں تربوز کدی نہیں ہوتے ہمیں توڑ مکے لے جائیے ہوں دے بچے ہنس سنی ہو گئے باوے موتی چوگ چگائیے ہوں کالے مول چٹے نہیں ہو گئے باوے مل مل سابن لائیے ہوں تے کھانے باوے سہمران کھانڈ پائیے ہوں کہ مشرق دا دل ساف نہیں آ بہو مشرق دا دل صاف نہیں ہو بہو بہویں پاو قرآن سنائیے ہوں اللہ سمیع العلیم ہر قسم دینی اور اسلامی کیسٹ کے لیے ہمارا پتہ یاد رکھیے توحید و سنت کیسٹ ہاؤس پشت قصہ خوانی کباڑی بازار خٹک پلازا دکان نمبر نو پروپرائٹر افتخار توحیدی